الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فإن لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينتهها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل احترام اور قابل صدها احترام بھائیوں دوستوں ساتھیوں عزیزوں بزرگوں ہر چیز میں سب سے پہلے نیت ہے عمل بعد میں ہوتا ہے نیت پہلے ہوتی ہے ہمارا یہ سارا مجمع کئی روز سے اس میدان میں پڑا ہوا ہے اور اس سے پہلے ہر ایک اپنے اپنے جگہوں پر اپنی مسجدوں میں اپنے حلقوں میں اپنے زونوں میں جہاں جہاں اور اسی طرح خود اپنی ذاتی شخصی زندگی میں کاروباری زندگی میں گھریلو خاندانی معاشرتی زندگی میں یہی سر سے لے کر پیر تک کا سارا جسم ہے مسجد میں ہو تو سڑک پر ہو تو اندھیرے میں ہو تو اجالے میں ہو تو بیماری میں ہو تندرستی میں ہو فخر فقا ہو تنگی ترشی میں ہو اور دولتوں کی موچھار میں ہو جس حال میں بھی ہو یہی جسم لیکن اس پورے جسم کی نشست برخاست گفت و شنید اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کی حرکت و سکنت اس سارے کا دار و مدار وہ گوشت کی بوٹی جس کو فرمایا حضور نے کہ ہر ایک کے جسم میں گوشت کی بوٹی وہ بنتی ہے تو سارا بدن بنتا ہے وہ بگڑتی ہے تو سارا بدن بگڑتا ہے پھر ہوش کے کانوں سے سنو وہ گوشت کا لوتھڑا وہ گوشت کی بوٹی وہ ہر انسان کا دل ہے عجیب بات ہے کہ جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی بہت سی مخلوقات موسی جانور بھی ہیں بندر ہے کتے ہیں بلیاں ہیں لومڑیاں ہیں ان کے بھی سینوں میں دل ہے دل ہر ایک میں لیکن یہ انسان اشرف المخلوقات یہ اللہ کا خلیفہ سرور کائنات کا جر مدینہ فخر عالم احمد مشتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اس کے سینے میں بھی دل ہے اور ساری کائنات اس کے لیے پیدا ہوئی ہے اس کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور یہ سارا سب کچھ وہ کرے گا جو اس کے دل بھیتر ہوگا اس لیے سب سے پہلے مسئلہ اپنی نیت اور یہ بار بار بار بار ہم اپنے بڑوں سے سنتے آئے ہیں اور ابھی بھی سن رہے ہیں اپنی نیت صحیح کر لیں اپنی نیت صحیح کر لیں کہ یہ پورا کام شروع سے اخیر تک جیسے دنیا میں سب کے آنے کا ایک راستہ دنیا سے جانے کا سب کا ایک راستہ جتنی نوعیتیں ہوں جتنے رنگ و روپ ہوں جتنی زبینیں ہوں جتنی زبانیں ہوں جتنی برادریاں ہوں سب کے آنے کا اور سب کے دنیا سے جانے کا ایک ہی راستہ اس کے بیچ کا وقفہ اس کا نام زندگی اور اس زندگی کے لیے اللہ نے مقصد بتا دیا حسب تم تو علماء خلقنا کو یو ہی بیکار محض پیدا کیا ہے کہ غرض نہیں ابا آدم الا نبینہ علیہ السلام تسلیم اما ابوان علیہ السلام کہ دنیا میں بھیج ہی پہلے اعلان کیا تھا کہ اب آنا پھر ہمارے ہی پاس ہے لیکن کیوں بھیج رہے ہیں جو زندگی ہے اس پوری زندگی کا مقصد صرف اور صرف صرف اور صرف ہمیں راضی کرنا ہے اور ہمیں دوبارہ آنا ہے ایسے کہ ہمیں راضی کر لو اور ایسا راضی کرو کہ پھر ہم بھی تم سے راضی ہو جائیں جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین کے بارے میں اوپر سے لے کے نیچے تک ادنا سے لے کے آلہ تک وہ پوری صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین کی جماعت جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مان علیہ و صحابی جس پر میں ہوں اس رنگ و روپ میں تمہیں اپنے آپ کو اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے اور جس پر میرے پورے صحابہ کی جماعت ادنا سے لے کے آلہ تک وہ نمونہ ہے اسی لیے کہا کہ سب سے پہلی بنیاد دل کی جو ہے وہ ایمان ہے اللہ کو اللہ ماننا ایسا جیسا وہ ہے اپنی ذات و صفات میں اور یہ جتنا حقیقت کے ساتھ اترتا چلا جائے گا دلوں میں جگہ لے گا اتنا ہی دلوں کو راہ دکھے گی کرنے کے کاموں کی اور بچنے کے کاموں سے بچنے گی اس لیے بار بار سنتے ہیں ہمیں تو اس راستے کی ساری محنت میں ہر ایک کو اپنی اصلاح کی نیت اور اللہ بہت بلند درجات نصیب فرمائے حضرت مولانا محمد اللہ صاحب نبر اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اصلاح کیا ہے کوئی بہت اونچے خواب دیکھنا ہواؤں میں اڑنا پانی پر مسلے بچانا یہ کوئی نہیں ہر فرد کے پاس اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں سیادادیں سمجھ بوجھ ان تینوں کا صحیح مشرف میں استعمال اور اس کا عملی نمونہ ہر حال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکت کی شکل میں دے دیا ہر ایک کو ساری محنت یہ ساری طاط یہ ساری دوڑ باغ یہ سارے مشورے سارے جوڑ سارے ساری نقل و حرکت نتیجے میں وہ تاجر ہو کاشتکار ہو وکیل ہو ڈاکٹر ہو مولانا صاحب ہو شیخ الحدیث صاحب ہو حضرت ہو فلانا ہو جو جتنی نوعیتیں ہر ایک کو اپنی تینوں نعمتوں اور تینوں امانتوں یہ ساری امانتیں ہیں اللہ کی کوئی سیکنڈ کوئی سانس کسی کی اپنی ملک نہیں ہے یہ اللہ کے دیا ہر سانس سے لے کے ہو آخری سانس تک مال کی پائی سے لے کے جس کا جتنا ہے وہ تقسیم اللہ کی ہے نہ نہ بھائی نہ ہوں معیشت ہوں اور وہ سمجھ بوجھ وہ استعدادیں وہ قابلیتیں وہ صلاحیتیں وہ عقل و خلا جو کچھ ہے اس سب کا اپنے صحیح مشرق میں استعمال جس وقت کا جو حکم ہو اس کے تا اس پر نبی کی تابے داری کے ساتھ استعمال کرنا یہ ہے اصل اس کی مشق اس کی محنت اس کے لیے تھکنا پچنا کھپنا کبھی سردی کبھی گرمی کبھی بیماری کبھی تندرستی کبھی طبیعتوں میں نشاد کبھی بالکل سستی جس وقت جس حال میں ہے اس اپنے صحیح مشرف پر پہنچ کر اللہ راضی ہو جائے ایسا راضی ہو جائے کہ پھر وہ خود اپنی رضا کا اعلان کر دے میں بھی تم سے راضی ہوں رضی اللہ عنہم و رضو عن وہ اللہ سے راضی اللہ ہم سے راضی کہ اس ڈھانچے میں اس اس اس میں میں سانچے ڈلنے کی ساری محنت کا نام یہ دعوت و تبلیغ ہے اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے آپ کو بھی نصیب فرمائے قیامت تک آنے والی ایک ایک فرد امت کو اللہ یہ دولت نصیب فرماوے اور اس امت کو مشعل راہ بنائے اس کو روشنی کا چراغ بنائے کہ جس کی روشنی میں قوموں کو علاقوں کو ملکوں کو عالم کو اپنی راہ دکھتی چلی جائے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر پر عزیز علیہ ما تم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم کی جگر پر آتا چلا جائے جہنم سے بچنے کا راستہ جنت کی راہ لینے اور دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح والی زندگی اس امت کے ہاتھوں ہر ایک کو نصیب ہو اسی لیے رات کو بار بار بار بار سنا ہوگا ذمہ داریاں ذمہ داریاں ذمہ داریاں مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری ساری دو ساری چلت پھرت اور ساری محنت کا خلاصہ ہر فرد امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہر ایک میں اپنی ذمہ داری کا احساس بیدار ہو جائے فرماتے تھے کہ احساس ہی وہ چیز ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں سب سے بڑا پاپ سب سے بڑا گنا ہر فرض بشر کا بے حسی کوئی حسی نہیں اس لیے جب فالج وغیرہ ہوتا ہے تو آنکھیں بھی ہے کان بھی ہے ہاتھ پیر بھی ہے سر بھی ہے لیکن بے ہی سے کیا ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا کچھ پتا ہی نہیں بے ہی سے کیونکہ ہر فرد امت میں اپنی ذمہ داری کا احساس بیدار ہو جائے ہم کون ہیں کہاں ہیں کیوں ہیں کہ جو بھی کچھ ہے سب بعد میں بچوں کے باپ ہیں پوتوں کے دادے ہیں نوازوں کے نانے ہیں بیوی کے شوہر ہیں چھوٹے بھائی کے بڑے بھائی ہیں بڑے بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں ابا کے بیٹے ہیں اما کے بیٹے ہیں بیوی کے شوہر جو کچھ ہیں لکھ پتی ہیں کروڑ پتی ہیں عہدے دار ہیں منصب پر ہیں یہ سب بعد میں ہیں سب سے پہلے بندے اللہ کے اسی نے پیدا کیا ہے اسی لیے کہا ان کل استبی نستحدثنا ولا بربی ابید ذکر ابتدعنا ولا عليك شركاء يقضون معك ولا كان لنا قبلك من إله نلجأ إليه ونذرك ولا أعانك على خلقنا أحد فنشركه فيه تباركت وتعالى أما يقول الظالمون علما ایک اکیلی ذات اللہ کی خالق صرف اللہ کی ذات اللہ خالق وہی ہے سب مخلوق جس شکل میں بھی ہے وہ چبریل ہے تو مٹائل اسرابیل و ملک الموت ہے تو وہ سلاطین و حکمران ہے تو سڑک کی جھاڑو دینے والا ہے تو گھر کے کونے میں بیٹھنے والی پردہ نشین خاتون ہے تو سب کے ایک ہی خالق ایک اسی لیے تمام انبیاء اور رسول علیم سرحد تسلیمات جو انسانوں کے سب سے زیادہ بےحی خواہ کیا ماں باپ اپنے اولاد کا بھلا چاہتے ہوں گے کیا عزیز و قالب کیا دوست و احباب کیا جگری دوست اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے آنے والے پیغمبر اپنی امتوں اور اللہ کے بندوں کے بہی خواہ کیا ان سے زیادہ کوئی ان تمام انبیاء اور صلی علیہ و تسلیمات کی پہلی پکار پہلی آواز لوگوں اس اللہ کو پہچانو اس لیے علماء نے کہا کہ انسان کا بحیثیت انسان ہونے کے سب سے پہلا فرض منصبی اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا اس لیے اس کی طرف سے مختلف حالات یہ جتنے اس وقت موجودہ حالات ہیں نا ہر ایک کی زبان پر حالات حالات حالات یوں ہی ہوئے کہاں سے ہوئے جس نے کہ جتنے حالات ایک شخص اپنے آدمی کے اپنی ذات سے لے کر عالم کے کنارے تک انسانی زندگی کے جتنے شعبے اور اس دنیاوی زندگی کے ساتھ وہ سکرات سے لے کے حساب کتاب اور جنت جہنم کے فیصلے تک اس سب کا تعلق براہ راست ایک اکیلی ذات اللہ اسی سے اور حالات مختلف کبھی رات کبھی اندھیرا کبھی اجالا کبھی صحت کبھی بیماری کبھی موافقت کبھی مخالفت مختلف یہ سارے حالات اس سب کے راستے سے اس اللہ کو پہچانو جس کی طرح یہ حالات اس لیے خالی حالات حالات حالات کے گیت گانے اور اس کا شور مچانا اس سے حالات نہیں اس حال میں اس لیے حالات اور احکامات دونوں ایک ساتھ ہیں حالات ہیں تو حکم ضرور جو حال ہے اس حال کا حکم ضرور ہے اور اس حکم کے پورا کرنے کا کامل و مکمل ایسا کہ جس کے بعد جیسے حضور کی نبوت کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں آپ کی شریعت سنت اور طریقوں کے بعد کسی نئے طریقوں کی ضرورت نہیں لا نبی یا بادی میرے بعد کوئی نبی نہیں جو طریقہ ہے کہ ہر حال کے ساتھ حکم ہے اس حکم کے پورا کرنے کا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ان دونوں کی رعایت کے ساتھ جیسے رات حضرت نے فرمایا تھا کہ مسلمان تو دنیا دار ہوتا ہی نہیں اس کا تو کھانا بھی دین اس کا تو کمانا بھی دین اس کی تو بیماری بھی دین اس کا تو بولنا بھی دین اس کا خاموش رہنا بھی دین اس کی زندگی بھی دین اس کی سکرات بھی دین کہ دنیا سے جا رہا ہو اور پیغام دے رہا ہے الحمید ایک فرق تھا سورہ بروج میں جس کا تذکرہ ہے ذات بروج میں وما افا ایک تھا وہ ایک اکیلے اللہ کی عظمت اس کی بڑائی وہی کرتا دھرتا نفع نقصان زندگی موت تم جتنے چاہے جتن کر لو تم جتنی چاہے زمین و آسمان کے تلا میں ملا لو اسے ڈبونے کے لیے اسے مارنے کے لیے پہاڑوں سے بھی گرایا سمندر میں بھی لے گئے اور بیچ مچھار میں بھی چھوڑا سب کچھ ہوا لا الہ الا اللہ کوئی کچھ نہیں کسی سے کچھ نہیں آسمان سے نہ زمین سے سمندر سے نہ آگ سے پہاڑوں سے نہ کسی سے کچھ نہیں ایک اکیلی ذات وہ اس کے اندر کی آواز تھی اور اس کی اس اپنی بات پر جمنے اس ایمان پر ثابت قدم رہنے اسی کو اپنا سارا سب کچھ سمجھنے میرا سرمایہ یہی ہے ہوا کرے دنیا جس کو سرمایہ کہتی ہے وہ تو سرمایہ کہلائے جانے کے قابل بھی نہیں ہے جس کو دنیا سرمایہ کہتی ہے نا سرمایہ سرمایہ وہ تو اس کی حیثیت مچھر کے پر کی بھی نہیں ہے جس نے پیدا کیا وہ خود کہتا ہے کہ سب سے بڑا سرمایہ ایمان سب سے بڑی پونجی ایمان اور وہ کہ اپنی سرمایہ کی حفاظت اس پر جماؤ اس پر سماعت پدمی اور کسی کے ساتھ اس کا پیغام یہ قرآن ہے اب قرآن کا پیغام قیامت تک کے لیے ہے اب قرآن بولتا رہے گا آج بھی بول رہا ہے اللہ منو ایک نے اس کے اپنے سرمایہ کی حفاظت اس سرمایہ پر سماعت کروی اور یہ پیغام ہر ایک تک پہنچے اس کے لیے جو قربانی لینی پڑی اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے یہ سارے اجتماع سارے جوڑ سارے مذاکرے ساری تقریریں ساری گفت شنید یہ صرف کانوں کی کانوں تک کے لیے نہیں ہے یہ زبانوں سے مجموعوں سے گفت شنید سے عمل میں آ جائے جیسے رات حضرت نے ہمیں سب کو متوجہ کیا تھا ایمان احمد اور آخرت اس لیے میں تو آج کل کہتا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں lockdown lockdown lockdown نہیں لک ڈاؤن لاک کے معنی تالا اور لوک کے معنی دیکھ ایل ڈبل او کے لوگ دیکھ کہاں ڈاؤن نیچے آخر یہ ہے جتنے چاہے آسمانوں میں اڑو اور پلو سے اور اس سے اور اس سے لوک ڈاؤن لک ڈاؤن نیچے دیکھ نیچے دیکھ مٹی ہے قبر کا گھڑا ہے یا جنت کی کیاری ہے یا جہنم کا گھڑا ہے رات حضرت نے سنایا تھا حدیث کہ مرنے کے بعد لوگ میں سے ایک ہی جگہ ہے یاد ہے lockdown lockdown lockdown پتا نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں وہ تو لاک ڈاؤن ہے تو چاہے سینا تان کے اور اکڑ کے چلو اور یہ لوک ڈاؤن نیچے دیکھ اللہ ایمان اعمال آخرت اس کی تیاری اس کے لیے وقت دیا ہے اس کے لیے صلاحیتیں دی ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان سمرد مردنا ہوا سر آتی کتنا برا ہے جس کو آسمانی پر آسمان کیا ہے ارے جس کے لیے فرشتے دعائیں کر رہا ہوں فرشتے استفار کر رہا ہوں جس کے لیے جبریل مسافہ کرتے ہوں جس کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی بڑی پسارتے ہوں وہ اپنی خدا داد صلاحیتوں کو کہاں برباد کر رہا ہے کہاں ضائع کر رہا ہے نہ بیٹھنے کی جگہ بیٹھنا نہ بولنے کے بول بولنا نہ سننے کی چیزیں سننا نہ سوچنے کی چیزیں سوچنا کیا کر رہے ہو اے خدا کے خلیفہ سوچ کون ہے کہاں ہے کیوں ہے اس سارے کی یہ ساری محنت کا نام دعوت و ہے اس لیے کہا سب سے پہلا فرق اس خالق و مالک کو پہچاننا کیسا خالق مما مہین انتہائی جو قابل تذکرہ نہیں ایسے گندے پانی سے اور اس پانی پورے سے نہیں اس کی ایک بوند اور اس بوند میں کروڑ ہاں کروڑ جراثیم اس میں سے ایک جراثیم ایک جرسوں کیا بھلی ناک ہے کیا آنکھیں ہیں کیا چہرہ ہے کیا سر سے پیر تک کیا آزا و جوار ہے اس اللہ کو کہیں اسی لیے کہا کوئی ہو شرق میں ہو یا غرب میں شمال میں ہو یا جنوب میں پہلی غرض دنیا میں آنے کی اپنے خالق و مالک کو پہچاننا اور پھر متوجہ کیا آگاہ کیا جب یہ نہیں پہچانتا تو قسمیں کھائی جانوروں کے راستے سے سمجھایا وہ کو بہن کہ وہ بہن فل مغرب یہ پوری تو آدمی ہے انسان ہے تیری یہ یہ حیثیت ہے آسمان تیرے لیے زمین تیرے لیے چاند و سورج تیرے لیے ستاروں کی چکمگاہٹ تیرے لیے بارشوں کا آنا تیرے لیے زمینوں کی پیداوار موتی ہوں گے تیرے لیے سمندروں کے اندر کی سب تیرے لیے تو بھی تو ہے کسی کے لیے اسی کو بھول گیا اس لیے ایمان والوں سے تو خاص طور پر کہا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد او ایمان والو ایمان کے دعوے دارو ہم ایمان والے ہم ایمان والے اللہ سے ڈرو وہ سب جانتا ہے ولا تک کلین اللہ ان کے جیسے نہ ہوئی ہو کہ جنہوں نے سب کچھ معلوم نہیں تو اللہ ہی کو بھلایا واپس ابھی پیسے سے لے کے پتا نہیں اجرے سے لے کے پتہ نہیں ہو کہاں کہاں آسمان میں کیا ہے چاند میں کون سی مخلوق ہے کہاں کیا ہے تم ایسے او ایمان والو تم ایسے نہ ہوئی ہو اور جو ایسے ہوئے وہ تو فاسق ہیں اور بتلا دیا کہ سب کا نتیجہ ہے ایمان کا بھی انجام ہے فسق و خجور کا بھی انجام ہے یہ دونوں برابر نہیں ہوں گے ایمان والے کہ جنت والے کامیاب فساق و فجار اللہ کو بھلانے والے کے ناکام یہ تو خیریت ہو گئی کہ قرآن کو ہم نے پہاڑوں پہ نہیں اتارا ورنہ چورا چورا ہو جاتا ہے اور کرم کتنا ایک سرا اپنے ہاتھ میں رکھا اور ایک سرا تمہیں دے دیا آؤ کتنا آتے ہو کتنا ایمان بناتے ہو کتنا تخوا بناتے ہو کتنا خوف خدا پیدا کرتے ہو کتنے آخرت کے سامان تیار کرتے ہو ہر وقت اس کا دھیان تنظر دلاسما قدمت کون سا قدم کون سا بول کون سی نظر کون سی سوچ کون سا اشارہ آخرت کے بننے میں ہے یا بگڑنے میں لک ڈاؤن یہ ہے look down lockdown lockdown پتا نہیں کیا کیا بتا دیا آخرت کس بول سے بن رہی ہے کس سے بگڑ رہی ہے کس حال میں کہاں کیا قدمت لغد اس لیے جہاں اس کی اس کا مقام بیان کیا یہ ایسا ہے یہ اشرف المخلوقات ہے یہ خدا کا خلیفہ ہے یہ ساری کائنات اس کے لیے ہے جہاں اس کے یہ حیثیتیں بیان کی وہاں یہ بھی کہا کہ جب یہ اپنی خدا داد نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے جب یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے جس کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت کہا ربی تو لکم الاسلام دینا رضی تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جانور پیدا ہوا تو مرنے تک جو اس کا جی چاہے کہ ہم نے تمہیں ہوا ہوش کے تابے نہیں کیا ہے ہم نے تمہیں زندگی کا مقصد کیا ہے یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا ہے اس اللہ کو پیدا اه، اس اللہ کو پہچانو ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين سب کے لیے یہ پہلا فرض پہلی پہلی پہلی چیز اپنے خالق و مالک کو پہچاننا اسی لیے جب یہ بہت بے راہی کی طرف اور گمراہی کی طرف اپنی ذمہ داریوں کو بھلانے کی طرف چلتا ہے اور شب و روز اس سب سے قابل ہوتا ہے تو اس کو سمجھا کم سے کم اپنی زبان پر اتنی لگام تو لگا لے جتنی گھوڑا لگاتا ہے کہ وہ بھی مسخر ہو جاتا ہے جتنی چاہے اس میں جیسے چاہے وہ اچھلتا کودتا ہو اور جو چاہے اس کے اندر چکر چوبند ہو لیکن لگام لے لی اب اشارے پر ہے چلنے کا اشارہ ہے تو چلتا ہے رکنے کا اشارہ لگام پر او آدم کے بیٹے او ہوا کی منی زبان پہ لگام آنکھ پہ لگام کان پہ لگام ہاتھ پہ لگام پیروں پہ لگام دماغ کے شوٹ پہ لگام دلوں کی حرکت اور اس کی دھڑکنیں اور اس کی کھٹکٹ کھٹکٹ کھٹکٹ کھٹکٹ یہ دل جو کھٹکٹ کرتا ہے اس کے کٹکٹ پہ لگام کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے اس لیے ہمارے حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ آ کے کہتے ہیں مرزا بہت برے برے وشو سے آتے ہیں نماز میں بھی آتے ہیں کہ کہاں سے آتے ہیں یوں ہی آتے ہیں فرمایا اس کی بنیاد وہ لقمہ ہے جو پیٹ میں گیا ہے اسی لیے حلال و حرام کو واضح کیا ہے الحلال و بین الحرام و بین صاف صاف اور کسی کو کسی حلال و حرام کسی چیز کے حلال و حرام کہنے کا حق نہیں ہے کوش باحد حلال وہ جس کو اللہ نے حلال کہا اور جس کی خبر اپنے نبی کے راستے امت تک پہنچائی حرام وہ جس کو اللہ نے حرام کہا جس کی خبر اللہ نے اپنے نبی کے راستے امت تک پہنچائی فرماتے تھے کہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو اللہ کا ایک نظام ہے اتنے اتنا خون بنتا ہے اتنا پیپ بنتا ہے اتنا کیلشیم اتنا یہ وہ اور کچھ وہ ہوتا ہے جو فضلہ بن کر باہر آ جاتا ہے اور اس پر بھی حضرت یا صاحب رحمت اللہ علیہ تو عجیب بات فرماتے تھے اس پر مراقبہ کیا کرو مراقبہ یہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے مشائق کو ہمارے بزرگان دین کو جو ہمیں خلوت میں کہ خلوت اور جلوت دونوں برابر ہو جیسے صحابہ کی جو خلوت میں وہ جلوت میں جو جلوت میں وہ خلوت میں جس اللہ کا نر جس اللہ کا خوف جس کے عظمت جس سے محبت جس کے سجے جلوت میں وہ خلوت میں جس کو راضی کرنے کا جذبہ خلوت میں وہ جلوت میں اسی لیے صحابہ کا خلوت جلوت سفید اور مشاعر کہتے ہیں اپنی خلوت کو صحیح کرو جلوت کو صحیح کرو ہاں جن پہ تالے پڑے ہوئے ہوں جن پہ محریں لگی ہوئی ہوں وہنو کمام بازو الحمن کمام ایمان یہ بناؤ جو ان کے پاس ہے ایمان مطلوب جس کے ادنا سے لے کے حالات ایمان کی چوٹی پر ہے جس کا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہے یہ تو بڑے بے وقوف ہیں اللہ ان ہوں یہ سوچنے والے خدا بے اپنے انہیں پتا نہیں ہے ستا علم ودن ادن کا شفل غبار ستا علم ودن ادن کا شفل غبار تحت بجلی کا فرض سن رہا بہت اچھل رہے ہو بہت کود رہے ہو بگلے بجا رہے ہو رانوں پہ ہاتھ مار رہے ہو اور پتا نہیں کیا کیا کیا بتا رہے ہو جب لک ڈاؤن جب ہوگا جب لک ڈاؤن ہوگا گھڑا کھودا جائے گا اندر جب اترے گا اس دن پتہ چلے گا گھوڑے کے سوار تھے یا گدے کے جنت کے راہی تھے یا جہنم کے خدا رسول کی رضا خوشنجی کے راہ تھے یا ان کے غضب کے اس دن پتہ چل جائے گا اور اس دن باپ نہ بیٹا بھائی نہ بیوی دوست نہ باپ دولتیں نہ عہدے کرسیاں نہ حکومتیں نہ کوئی چیز کسی کے کام نہیں آئے اس لیے اللہ کے کتنے افسانات تھے لقد من اللہ علی المؤمنین خود اللہ اس کو لفظ احسان کے ساتھ ذکر کر فرما رہے ہیں اللہ نے بڑا احسان کیا اللہ کے احسانوں کی کیا کمی ہر سانس جو لے رہے ہیں یہ جو بول رہا ہوں نا اب بولتے بولتے رک جائے اندر کا اندر شہد ہوں ہر سانس لیکن اللہ خود احسان کے ساتھ لقد من اللہ علم ایمان والا پر جن کا یہ دعویٰ ہے ہم ایمان والے ہیں بڑا احسان کیا بڑا احسان کیا لقد من اللہ علم ہے اس بعث افیم رسول من قسم یتلو علیہم آیات ہی وہ ذکی ہم وہ المحل من وہ امتانفی کو محمد الرسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو جو انہی میں سے ہیں بھیج کر احسان کیا اور احسان بھی صرف آپ کی تو تشریف آوری آپ کا وجود کہ وہ علماء کو اللہ جزائے خیر دے سیرت نگاروں کو اللہ جزائے خیر دے کہ جس دن حضرت تعمیرہ کے پیٹ سے آ رہے ہیں اس دن سے لے کے اللہ بالرفیق الا تک وہ پوری سیرت جس طرح لکھی ہے اسی لیے یوں کہتے ہیں سیرت جو ہے وہ سیرت کے جلسوں کا نام نہیں ہے سیرت کے معنی تو چلنے کے ہیں سارا سیر سیرن و سیرتن جو سانس جو راتیں جو دن جو غم جو خوشی جو گھریلو زندگی جو ازواج متحرات کے ساتھ وہ میدانوں میں جو جو بدر میں جو حج میں جو خندق میں جو تبوک میں جو غزو ذات القاع میں وہ ایک کھجور پہ گزارا سب کے پیٹوں پہ ایک پتھر آپ کے پیٹ پر دو پتھر وہ چٹان کے سب کی خدا نے جگہ جواب دے دیا نبوت کی کدال نے چورا چورا کر دیا اب وہ کدال نہیں ہے یہ جتنے اعمال دعوت ہیں خدا کرے ہم ان اعمال کو سمجھے اسی لیے اس کے فضائل کش کے تعلیم کے ذکر کے تصویر کے نمازوں کے نوافل کے اشراق کے تحیت الوضو کے تحیت المسد کے ان کے فضائل قرآن کے ایک ایک حد کے کہ وہ وہ وہ کدال جس کو آپ کے خندق کی اس چٹان پہ ماری چیز چورا چورا ہوئی تھی وہ کدال تو اب ہمارے پاس ہے نہیں ہاں وہ تعلیم کا حلقہ وہ تنہائی کی خوشو خوشو خوشو والی نماز اب فضائل نماز پڑھو سفیا کرام نے جس نماز میں بارہ ہزار چیزیں اور اللہ جزا خیر دے اللہ علماء کی عمروں برکت دے جایا خیر دے پوری امت پر بڑا احسان ہے اس سارے کو بارہ چیزوں میں اور ان بارہ میں کی ہر ایک چیز میں تین تین چیزیں اور اس کی پیا ہوتی ہے وضو سے کیونکہ سب سے پہلے وضو میں تین چیزیں ہیں کہ جب آدمی وضو کرے وہی نیت اپنے اور اللہ کے درمیان کا اس وقت میں وضو کرنے جا رہا ہوں میں نے اپنے دل کو تمام کینا اور کپٹ حسد رات کو بیان کہہ رہا نا حسد کتنا برا ہے اور ہر ایک میں ہے یہ مادہ اس سارے سے میں اپنے سینے کو پاک کر رہا ہوں بھائی سے نہ بہنوں سے عزیزوں سے دوستوں سے ساتھیوں سے نہ چھوٹوں سے عوام سے نہ خواب سے کسی سے میرے سرے میں کوئی کپٹ نہیں کوئی کینا نہیں کسی سے حسد نہیں یہ پہلی چیز یہ بتائی میں دلوں کو صاف کرو ہر گندگی سے حب جا ہے حب مال ہے با الکبیر المتحال ایک اکیلی ذات اللہ کی ہے بڑا اسی کو سزا ہوا ہے سب چھوٹے سب چھوٹے سب چھوٹے ایک اکیلی ذات اللہ اور وہ پاک کیسا سبحان جس لائن کی جون سی کمی کو کوئی سوچ سکتا ہو اس سب سے میرا پاک بے حد باقی کے کل میں بھی دیے جیسے کنویں میں ڈول ڈالو تو کنویں کا پانی آتا ہے کہ تسبیح پڑھتے ہو دل کی گندگیوں کے ڈول اس ڈول سے دل کی گندگیاں نکلتی ہے اسی لیے آپ کو دعوت تعلیم اور تسکے نفس یتلو علیہم آیات ہی ویزکیہم جتنی گندگیاں جو چیزیں اللہ کو بندے کی طرف سے ناپسند ہے اس سب کی صفائی کا سامان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے دیا گیا اس لیے رات حضرت نے ہم کو متوجہ کیا تھا سیکھنا ضروری ہے جانے تو سیکھیں پہلے جاننا ہے علم ہے اللہ کون کیسا اور اس کے اسماء حسنا میں سب بتا دیا ولہ رح الحسنہ یہ سب بے لہو معاف اس یہاں تک کہ درخت کے پتے ہلتے ہیں ہمیں ہلتے نظر آتے ہیں وہ امن بن اللہ سب بے وہ ہلتے نہیں ہیں وہ تسبیح خدا کرتے ہیں انسان ہو اس سے عبرت حاصل کرو ہر قدم پر سبق ہے سیکھنا ہے سمجھنا ہے کرنا ہے اور یہ سارا سب کچھ کر کے کہ وہ بارہ چیزیں جو نماز میں کیا نماز بن گئی وہ نماز میں آ گئی وضو سے لے کے سلام پھیرنے تک من صحت سلاد ہوں صحت حیات ہوں جس کی نماز صحیح اس کی زندگی صحیح جس کی زندگی صحیح اس کا بھاؤ دینے والا وہ شہید اللہ اندنا خزائن میرے پناہ نعمتیں تمہاری سوچ ختم ہو جائے گی تمہارے تم لیتے تھک جاؤ گے رب تمہارا دیتے نہیں تھکے گا اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے ایک نماز بنا لو نماز نماز نہیں بنے گی جب تک کہ جس کا سجدہ کرتے ہو جس کے سامنے رکو میں جھکتے ہو جس کے سامنے دس بستہ کھڑے ہو جس کا کلام جو وہ کہتا ہے وہ بولتے ہو آج کے دنیا ہیں نا جو ہم کہیں وہ کہو جو جو ہم کہیں وہ کہو جو ہم بلوائے بولو ارے میرا اللہ کہتا ہے میں کہتا ہوں یہ کہو الحمد للہ میں کہتا ہوں یہ کہو الرحمن الرحیم میں کہتا ہوں یہ کہو مالک یوم الدین اور میں ہی تم سے کہتا ہوں یہ کہو کہنا بالین تک کہلوایا وہ جو وہ چاہتا ہے اب پھر وعدہ کیسا کیا شروع کی تینوں تیری شروع کی تینوں میری حمد میری سنا میری بزرگی میری بیچ کی آدھی تیری آدھی میری عبادت میری مدد تیری اخیر کی تینوں تیری ہدایت تیرے لیے انعامات کی راہ پر چلانا تیرے لیے دعائیں تیری قبول غضب والے راستے سے بچنا اور راستے سے پھٹکنا بچلنا پھسلنا بہکنا اس اس سب سے حفاظت وہ تیرے لیے شروع کی تینوں میری شروع اخیر کی تینوں تیری بیچ کی آدھی میری آدھی تیری واہ رے اللہ واہ لکل حمد کل و لکل شکر کل و لکل ملک کلکل خیر کیسا الحمد الرحمین کیسا اس کو پہچاننا اس کو ماننا اس کا یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتارنا اسی لیے وہ آئے تھے گاؤں والے گاؤں والے تو جب جو چاہے ذہن بن جاتا ہے کال تلا وہ امننا گاؤں والے بھاگے ہوئے آئے ان کو پتا چلا کہ جس نبی برحق جس نبی آخر زمان جس آخر الانبیاء جس کی پیشین گوئی کی یہ جی، چیز جی، اور سارے نبیوں نے بتائی تھی وہ تشریف لے آئے ہیں اتنا سنار گاؤں والے بھاگے پالکل آراب منا ہم ایمان لے آئے ہم ایمان لے آئے ہم ایمان لے آئے جیسے ہمارا سارا مجمع کہتا ہم نے اس کام کو اپنا کام بنا لیا ہم نے کام کو کام بنا لیا پالکل آراب آمن کل لم نو تھوک مت اڑاؤ تھوک مت اڑاؤ شور مت مچاؤ ولما يدخل ابھی اصل ایمان کی اصلی جگہ وہ دل کی چہرائے ہے ابھی وہ کلمہ وہاں نہیں اترا ہے ہم ہم نے کام کو کام بنا لیا ابھی نہیں جب تک اس کے اپنے مقام سے لے کے عالمی تقاضوں تک وہ اپنی مسجد کا عمومی گشت ہو وہ اپنا دوسرا گشت ہو وہ اپنی مسجد کی تعلیم ہو اپنے گھر کی تعلیم ہو وہ صبح شام کی تصویحات ہو انفرادی اعمال اجتماعی اعمال مقامی اعمال عالمی اعلی اعمال اور اس کی ذمہ داریاں کہ اس کے تقاضوں پر اپنی جان و مال کو جھونک کر اس لیے مولانا محمد الیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمان کی جان مال اس کے اپنے لیے ہے ہی نہیں یہ تو دین کے لیے ہے یہ جان مال دین سیکھنے پر بھی لگائے گا اس لیے سب سے پہلے ایمان کے ساتھ علم سیکھو سیکھو سیکھو کتنے ملکوں کے سفر کتنے پیدل کتنے اندر کتنے ابھی تو مصنون دعائیں حالانکہ ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں دعوت اور دعا تمام نبیوں کو یہ دیا گیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل و مکمل دعوت اور دعا ہر قدم پر کس حال میں کیا حالات آئے کہاں سے آئے اس حال میں حکم کیا ہے بس سپنگ کماؤ جو تم سے کہا گیا ہے وہ تم کرو پیارے نبی آپ تو جمے رہیے جس بات کا حکم دیا جیسے آٹھ سال کے بچے نے ابا سے کہا تھا وہ اسماعیل جو بڑی امنگوں کے بعد بڑی تمنا کے بعد بڑی دعاؤں کے بعد اللہ نے دیے تھے علیہ مسلات و تسلیمات ابھی آٹھ ابھی آٹھ سال کی عمر ہے یا بنائی انہیں رافل منانی مادا ترا نور نظر او نور نظر لگتے جگر خواب دیکھا تمہارے گلے پر میں چھری چلا رہا ہوں کیا رائے رائے یا فالمات عمر اس گھر میں اس چھپکی میں اس کوٹڑی میں ارے اوپر آسمان نیچے زمین چاروں طرف پہاڑ ریگستان میں جب ماں کی گود میں ہاتھ کھولی ہے کبھی آپ کے سینے سے لگا ہوں اور پیار دیکھا ہے پہلے دن سے لے کے آج تک یہی سبق پڑھا ہے سنا ہے مذاکرے سیکھے ہوئے ہیں اللہ سب کچھ کرنے والے اس کے حکم کی تابے داری ہی میں کامیابی ابا جی اس پہ پوچھنے کی بات نہیں جو اس کا حکم ہے وہ کر گزریے یہ گھروں کی تعلیم کا اثر ہوتا ہے جب گھر میں تعلیم صحیح ہوتی ہے چھ نمبر کے مذاکروں کے ساتھ بھی اور کہہ رہا ہوں کہ اپنی آج آج اماں نے کل دادی نے صبح آج بیوی نے آج کماری بچی نے آج بیٹی نے کہتے نا بارے مشورہ کر کے تعلیم کون کرائے گا اچھا نمبر کا مذاکرہ کون کرے گا تشکیل کون کرے گا پھر کون کہاں شہروزہ میں کتنے دستین اور کتنے چلڈر کتنے اندر کتنے بیرون اور کہاں اور کس نیت سے اس لیے مولانا محمد الیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نیت میں وسعت پیدا کرو اپنی مسجد کا ہفتے والی عمومی گشت کرو تو نیت پورے عالم کی کرو تم اس عالمی نبی کے نمائندے ہو گھر کے کونے میں اپنی گھر کی تعلیم کرو نیت پورے عالم کے ہر گھر کی کرو آواز پہنچانے والا وہ ہے جس کی ناسبل بالحج جنگل بیابان میں اللہ کہہ رہے حج کا کر دو اللہ پاک یہ اوپر آسمان نیچے زمین پہاڑ و ریگستان میری ایک ابراہیم تمہارے ذمے تو آواز لگانا ہے پہنچانا ہمارے ذمے اور کیسی پہنچائی آج تک وہ حج ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا آواز اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے وہ شمس تجریل مستقد تقدیر العزیز لہٰذی تم تو سورج کی چال چلنا سیکھو کتنے زلزلے کتنے طوفان کتنے بادل کتنی رکاوٹیں سورج کے راستے میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں نا وہ سورج جس سے کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا لیکن اس کے آگے جب بادل آ جاتے ہیں تو پتا ہی نہیں چلتا میاں کہاں گئے بادل بھی آتے ہیں اور بہت گہرے آتے ہیں رات حضرت نے بہت متوجہ کیا میں تو کہہ رہا تھا کہ ہم حضرت کے بیان کے بعد پھر کسی بات کی ضرورت نہیں اصل تو عمل ہے کہ ہم اللہ پاک ہے عمل کی توفیق دیں اور وہ سارا سمجھا اندر باہر ظاہر باطن دل دماغ سارا سمجھا دیا اور ذمہ داریاں بتلا دی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب سے اس کو پیدا کیا اور اس کو جو جو ذمہ داری دے دی مشرق سے نکلنا ہے مغرب میں جانا ہے آج اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ روزانہ ہوتی ہے نا مجال ہے کہ ایک سیکنڈ آگے پیچھے ہو جائے اپنے طلوع غروب میں وہ تجری مستقل اور جگہ نہیں بدلتا مشرق مغرب مشرق مغرب وقت کی پابندی اس لیے بار بار ہم کو ہمارے بڑے فرماتے ہیں اعمال وقت کی پابندی کے ساتھ جیسے نماز کے لیے وقت کا ہونا بہت ضروری فجر کی نماز فجر کے وقت میں پڑھی جائے گی ظہر اصل مغرب عشاء اس کے اوقات بتلائے اور کیسا اس کا کیسی تقویم کیسا ٹائم ٹیبل افطار شہر امسا یہ ساری چیزیں بتائیں کہ تم تو سارے سورج کی چال پر آ جاؤ فرماتے تھے مشرق سے نکلنا ہے مغرب سے اور اس رفتار کے ساتھ چلنا ہے اس رفتار کی رفتار کی بھی بتلا دی اس لیے فرمایا الکش الکش تب بہت زیادہ جوش میں مت آ جاؤ کہ کون باپ اور ماں مار کون بیوی اور احمد تبلیغ کرنی ہے اس پر بتاؤ جوش نہیں ہوش پابندی اصولوں کی نہج کی بڑوں کی مشورے کی یہ سب سے بڑی چیز مشورے کتابیں ہونا جس نبی برحق پر جس کی تعلیمات جس کی تعلیمات قیامت تک آنے والے ہر فرد و بشر کی دنیا آخرت کی مکمل کامیابی کی ضمانت لیے ہوئے جن کی تعلیمات ان سے کہا جا رہا ہے وشاور فل امر مشورے لیا کریں اللہ ہمارے بڑوں کی ہم کو بات سمجھنے کی توفیق دے انہوں نے جس طرح سمجھایا ہے بڑے حضرت کے ملفوظات پڑھو ان کی باتیں دیکھو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے جس طرح اس کی تشریف کی حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمہ اللہ ہاں، ان حضرات نے اور ان کے ابا اور ان کے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹاپ کے والد تھے اور کیا زمینیں زمینیاں کیا حیثیتیں کہ وہ قربانیاں دی وہ قربانیاں دی کہ یوسف و انعام کو مولانا یا صاحب رحمت اللہ علیہ محم اللہ اللہ محم اللہ وجعل اللہ مرا کی الجنت اللہ الاعلا بہت بچپن کی عمر میں لے آئے تھے وہ جن کے وہاں باغات اور زمینیں اور بہت کھانا پینا جی ہاں اما جی کے پاس جاوے تو وہاں کچھ نہیں ابا کے پاس آوے تو وہاں نیت بندی ہوئی ہے اور یوسف ہیں آنکھوں کے تارے جگر پارے دھوپ میں تل ملا رہے ہیں مولانا صاحب اللہ علیہ باہر دروازے پر بیٹھے ہیں دیکھا جہاں اس وقت ان حضرات کی خبریں ہیں وہاں ایک چھپڑ تھا وہ پڑا ہوا تھا نیچے کا چولہا تھا وہاں کچھ وہ دھواں اٹھتا ہوا دیکھا حضرت پوری تیزی کے ساتھ یوسف آٹا کہاں چلایا مانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کام گئے اب بھاجی اب بھاجی چوری نہیں کی ہے کسی سے بھیک نہیں مانگی ہے مجھے بھوک بہت لگی اما جی کے پاس گیا وہاں بھی کچھ نہیں تھا یہ جو لکڑی کا صندوق جس میں آٹا دال اور چاول اس کی درازوں میں سے میں نے کوریل کے آٹا نکالا ہے اچھا یوسف آج کے بعد تیری اس چار دیواری میں کبھی پھاقا نہیں آئے گا کلندر ہر سے دیدا گویت کلندر ہر سے دیدا گویت جب چشم بصیرت ہوتی ہے جب ایمان کی فراست اتقو فراست المؤمن فإنه ينظر بنور جیسے ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ مجھے لوگ بہت کہتے تھے میں تو وہاں بابو تھا کہتے تھے کہ میں تو وہاں ملازمت کرتا تھا دلی میں بہت کہتے جب وہ مسجد ہے اور وہاں ایک بزرگ ہے وہاں چلو چلو ایک دن آ گیا میں جیسے آیا حضرت کو بات کر رہے تھے میری اپنی بات کے بعد مجھ سے فرمایا تم کچھ کہو یا اللہ الف نہ یا میں کچھ جانتا نہیں کچھ کہو کچھ کہو کچھ کہو اتنا اسرار کے مجھ سے کہلوا کے میں نے جب کہا جانتے ہو کیا ہوا جانتے ہو کیا ہوا یورپ پہ چوٹ پڑی ہے یورپ میں چوٹ پڑی ہے تیری سیمان کی بات سے کلندر ہر چکویت گویت اتقو فراست المومن اتو ينظر بنور اللہ مومن کی فراست سے ڈرتے رہو اسی لیے میں کہتا ہوں لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن کہہ کے بیکار اور معطل نہ ہو جاؤ لک ڈاؤن نیچے دیکھو وہ قبر وہ وہ, وہ پشلیوں کا پسنا انگلیوں میں انگلیاں کی طرح یا وہ منتہا نظر تک یا جنت کی کیاری یا جہنم کا گڑا یا وہ ٹھنڈی ہوائیں یا وہ بشیر و نذیر و مبشر ان کی خوشخبریاں لک ڈاؤن وہ ہے وہ لک ڈاؤن پتہ نہیں لوگوں نے کیا بنا لیا اس کو پھر جب سن سینتالیس میں وہ ساری دلی اجڑی ہے تباہ ہوئی ہے بڑے بڑے کروڑ پتی رمایور کے مقبرے میں آ کے لی تھی کھانے کو نہ پینے کو بجلی کا کنیکشن ختم پانی نہیں روٹی اللہ قبر کو نور سے منور فرمائے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ یہ جو ہم نخرے کرتے ہیں نا دسترخوان پر یہ تو چلی ہوئی ہے یہ تو کچی ہے یہ تو ایسی ہے وہ ٹکڑے جو پھینک مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان ٹکڑوں کو جمع کرتے تھے اور تھیلے میں بھر کے خود لے جاتے تھے اور وہ بڑے بڑے رئیس انتظار میں ہوتے تھے خدا اپنا تعارف کرا رہے ہیں حالات میرے سے آتے ہیں میرے لے جانے سے جاتے ہیں ضابطہ تمہارے لیے ایک ہے مجھے مانو میری مانو مجھے مانو میری مانو مجھے مانو میری مانو مجھ سے کہو ایمان اعمال دعوت ایمان اعمال دعا وہ کروڑ پتی انتظار میں رہتے تھے ایک دن وہ وہاں مسجد کے کونے میں ہینڈ پمپ تھا اس سے لوگ پانی لیتے تو باہر کا تو سارا کرپشن ختم تھا محلے والوں میں سے کوئی آیا اور اس نے اس سے پانی لینا چاہا تو وہ جو اندر ہوتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ جو مسجدوں کے دروازے پر استقبال والے کھڑے ہوتے ہیں نا جو ترتیب بنتی ہے یہ استقبالیہ جماعت ہے اور یہ فلانی جماعت ہے اور فلانی جماعت ہے سب سے پہلا مسئلہ استقبال اگر اس کی اجنبیت دور ہو گئی میں اپنے بھائیوں میں آیا میں اپنے آنے کی جگہ میں آیا اللہ نے میری دستگیری فرمائی مجھے صحیح جگہ پہنچایا اگر اس انداز سے استقبال ہوتا ہے تو نہ جانے کس ارادے سے آئے ارادے بدل جاتے ہیں نیتیں بدل جاتی ہے قربانیوں کی سطح بلند ہوتی ہے دعاؤں میں جان پڑتی ہے خدا ہی فیصلے آسمانوں سے زمینوں پر آتے ہیں یہ آنے والے یوں معمولی نہیں ہوتے ہیں اس لیے ہم کو حکم ہے خبردار جتنی بدگمانیاں کرنی ہے جیسے میں نے کہا ہمارا رحمۃ اللہ علیہ تو اس وقت مراقبہ کرنے کو کہتے کتنا اچھا پانی رات حضرت نے فرمایا تھا وہ ڈالنا بن الما اک اللہ شی ہر چیز کی زندگی کے راز پانی میں اس پانی کو پینے تو نے پیشاب کر دیا یہ پیشاب کیا ہوا اتنا اچھا پانی اتنا اچھا پانی مام مبارکہ اس کو تو نے ناپاک کیا یہ ہے تیری حیثیت تو کیوں اتنا اترا رہا ہے کیوں گھمنڈ کے نعرے لگا رہا ہے آئی ایم آئی ایم میں کچھ میں ابے تو تو یہ ہے پاک پانی کو ناپاک تو نے کیا اور آگے پہانا کتنا اچھا کھانا تھا کیسا لذیذ تو خود ناک بند کرتا ہے جس طرح عشاعی کھانے پینے کو تو نے گندا کیا ہے یہ ایمان کی دعوت یہ ایمان کا کلمہ یہ اللہ اللہ اللہ کی کی کی وحدانیت یہ یہ یہ توحید عظمت اکبر الاکبر تو یہ اس زبان سے بولا ہے ولما مائد پھول ایمان ابھی یہ بڑا دل کی گہرائی میں نہیں اتری تو نے اس کو کتنا یہ بھی بولا وہی بولا اللہ بڑھے پیسہ بھی بڑھا ملک بھی بڑھا زمین بھی بڑی پاؤنڈ بھی بڑھا ڈال اس کلمے کو خراب کیا تو نے اگر پانی پی کر پیشاب کیا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بڑا بول کر تو نے اپنے ایمان کو ڈول کیا ہے میں یا صاحب رحمت اللہ علیہ تعلیم کا حلقہ نیچے سے لے کے اوپر تک فرشتوں کا تانتا رب العالمین خوش فرشتوں پر اور کیسے اعلانات اس تعلیم میں تو نے بیٹھ کے کیا کیا شاندار بریانی اور شاندار پلار مرغ مسلم کھا کر جو تم نے کیا ہے اس تعلیم کے حلقے کا تم ورنہ یہ ورنہ یہ یہ آمال دعوت کیا خندق کا ہتھوڑا تھا کیا خندق کا ہتھوڑا تھا جس نے اس چٹان کو کر دیا تھا اور آگے کی ساری دکھا دی تھی وہ تخت و تختار تمہاری ٹھوکروں میں آئیں گے وہ سلافے کے ہاتھ میں کنگن پہنایا جائیں گے وہ اس کی بیٹی سلافا تمہاری باندھی بنے گی اب وہ ہتھوڑا نہیں ہے اب وہ خندق نہیں ہے یہ جتنے اعمال دعوت ہیں وہ نبوت کی طاقت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اعمال تو وہی ہیں اس عملوں میں سے ہر عمل کی تاثیر وہی ہے تصویر کی دعا کی تعلیم کی اللہ کے لیے مارے مارے پھرنے کی لوگوں کی کڑوی کسیلی سہنے اور برداشت کرنے کی اس کی ساری گئی نبیوں سے بلوا کر ہم کو سبق پڑھایا رات جیسے حضرت نے اشارہ کیا تھا علم تکن ان علینا جو سارا ہم کو ہماری تعلیم ہے کہ پھر یہ ہمارے دعوت وہ وہ, وہ ہتھوڑا ہے اس راستے کی جتنی رکاوٹیں اللہ تن تنہا بلا شرکت غیر غیر اپنی قدرت سے چورا چورا کرے گا ادش بکل بلوا ادش بکل بلوا بک کسی عالم نشرا بھائی بین حسرے نے ادا فکر تم فکر جو خدا رات لاتا ہے وہی خدا اجالا بھی لاتا اسی لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے بہت تانے دیے جس گلی سے گزرے ہاں، یہ جا رہے یہ جا رہے جیسے وہ سارا ہو رہا ہے اس وقت بھی ہو رہا ہے دنیا میں یہاں تک آپ کی بشر آپ پر بہت بوجھ پڑا آپ نے چادر تان لی اور اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں وہ سجا ماں کربا پلاخرت خیر اللہ کا من بھولا پیارے نبی یہ چادر تان کے گوشہ نشینے کا وقت نہیں ہے یہ میدان میں آنے کا وقت ہے یہ توحید کے آواز لگانے کا وقت ہے یہ اللہ ہی سب کچھ اسی سے سب کچھ کوئی کچھ نہیں کسی سے کچھ نہیں اس کی پکار پکارنے کا وقت ہے تم فاندر اٹھ ہوئیے اور انزال کا ترجمہ بڑا اچھا کیا ہے حضرت سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے کہ حضور کی جو صفت ہے بشیر النظیر بیان کی خوشخبریاں سنانے والے تم نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے وہ تمہیں عہد کے پہاڑ کے برابر کر تم گھر سے نکلے مسجد کے ارادے سے ہر ہر قدم پر یہ تم نے کسی سے ایمان کی بات کی تمہارے لیے ہر وہ بشیر خوشخبریاں بشیر المؤمنین ایمان والوں کو وعدے سنائیے وہ نذیر یہ نذیر کس کو کہتے ہیں ڈرانے عام طور پر لوگوں نے ترجمہ کیا ہے ڈرانے والے ڈرانے نبی ڈرانے دھمکانے آتے ہیں شیخ سلمان نبی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ایک آدمی ایک راستے جا رہا ہے سامنے سے کوئی آ رہا ہے بھائی کہاں جا رہے ہو میں اپنی خالہ جان کے یہاں جو بالکل ماں کے برابر ہے میری ماں تو ہے نہیں اب میں خالہ جان کے یہاں جا رہا ہوں واہ واہ واہ واہ واہ واہ ہاں بھائی وہ تو بڑا حق ہے ان کا تو جیسے رات حضرت نے ہم کو متوجہ کیا تھا حقوق العباد کی طرف ماں باپ کا بھی بھائی بہنوں کا بھی پڑوسیوں کا بھی پوری امت کا بھی اور ہر ہر فرد بشر جو اللہ کے کنبے کا ایک ایک فرد اس کا ہر ایک کا ہم پر حق ہے پھر وہ حقوق کی فہرست ہے بھائی بہت اچھا کر رہے ہو خالہ جان کے پاس لیکن یہ جو تم جا رہے ہو نا میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے خون بھی بہ رہا ہے لاشیں تڑپ رہی ہے پولیس کے گاڑیاں ہیں اور جو ادھر سے جاتا ہے اس کو اے کون ہو کہاں جا رہے ہو یہ اسکوٹر کس کا ہے کہاں سے اتنے سوال ہو سکتا ہے کہ خالہ سے تمہاری ملاقات بھی نہ ہو سکے اور تم اسی میں رہ جاؤ پھر کیا کروں میں یہاں نہ جاؤں ارے بھائی کہتا رہا ہوں وہ تو بڑا حق ہے لیکن وہاں جانے کا دوسرا راستہ بھی ہے اس راستے سے جاتے بہت آسان ہے بشیروں و ندیروں انسانوں اللہ کے جس غیر کے عقیدے کے ساتھ آسمان سے یوں ہوگا اور ستارے سے یوں ہوگا اور سردی میں یوں ہوگا اور گرمی میں یوں ہوگا زمین سے یوں ہوگا ملک سے یوں ہوگا اور دولتوں سے یہ ہوگا اللہ کے غیر سے ہونے کی جو آواز لگا رہے ہو اور جس عقیدے کو دلوں میں چھپائے ہوئے ہو غلط ہے ٹھوکریں کھاؤ گے ٹھوکریں کھاؤ گے منزل تک نہیں پہنچ پاؤ گے وہ جو تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کا ہے اللہ کو راضی نہیں کر پاؤ گے راستہ بدلو عقیدہ صحیح کرو ان کے رستا بھی راہتا تو اول تو تیرے سے پہلے کوئی نہیں تیرے بعد کوئی نہیں اسماء حسنا کہ جس کو صرف نام پڑھو تو دعا قبول اور جو مانگو وہ ملے <coughs> اسی لیے یو کہ امت ہمارا تاجر ہمارا کاشتکار ہمارا مزدور ہمارا کارخانے دار ہمارا عہدے دار جو جس طرح کہ ان کے لیے رات کو فرمایا تھا نا فضائل ہیں فضائل بھائی تم جس طرح کی یہ ملازمت کر رہے ہو تم جس طرح زمینیں جوت رہے ہو تم جہاں اس کے غلے بیچ رہے ہو اور تم یہ جو مکان بنا رہے ہو اس میں نقصان کی جو جو شکلیں ہیں اللہ کی ناراضگی کی جتنی شکلیں اس سے پیار کے ساتھ حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ خیر خانہ انداز میں کہ سامنے والا یہ کہہ دے اس آدمی کو مجھ سے کیا لینا سوائے اس کے کہ یہ میری آخرت بنانا چاہتا ہے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ نے کہا جب گئے ہیں جماعت لے کر علاقے میں کیا چاہتے ہو ملک دولت عہدے بیٹیاں بہوے انما ہممنا ممون ملک تمہارا تمہارے پاس دولت تمہاری تمہارے پاس زمین ہے تمہاری تمہارے پاس ایک ہماری آخرت بن جائے لک ڈاؤن یہ ہے لک ڈاؤن ہماری بنے اور چونکہ ہم نبی سراپا نور سراپا رحمت کے نمائندے ہیں انہوں نے ہم کو جیسے راج کہا تھا کہ ہم المخلصون اخلاص کی چوٹیوں پر ہدایت کے چراغ ہر ایک کو راستہ دکھے گا ان پڑھ سے ان پڑھ کو بھی راستہ دکھے گا اور بہت اونچی صلاحیتوں والوں کو بھی راستہ دکھے گا من کا نیستن من کم فلیستن بھی من خدمات جو اپنی زندگی کی باغڈور کسی کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہے جو اپنے لیے صحیح راستہ چاہتا ہے ان کے ہاتھ میں دے دے گزر گئے وہ صحابہ ہیں ہم الہدا خدا علم یوں سطح علم نہیں تھا ان کے پاس جیسے لوگ کہتے کبھی کسی رسالے میں کچھ پڑھ لیا کبھی اخبار میں پڑھ لیا اپنے نام سے چھاپ دیا حضرت نہیں فرمایا صحابہ اور ابھی چار پانچ دن پہلے حضرت مفتی تقریب عثمانی صاحب اللہ ان کی عمر میں بہت برکت دے بہت برکت میں تو اپنے یہاں سن رہا تھا کہ جو افتاح اور جو فتویٰ لکھتے کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور پھر اس کو بیان کرتے کرتے یہاں تک فرمایا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جس فتح پر یہ مفتی صاحب دستخط کرتے ہیں وہ دستخط ان کا نہیں ہے انہات توقی اور رب العالمین یہ تو رب العالمین کا دستخط ہے اس لیے کہ الحلال حلال وہ جس کو اللہ حلال کہے حرام وہ جس کو اللہ حرام کہے نہ کسی مفتی کو نہ کسی کو کسی کا حق نہیں ہے اور وہ اہل کتاب جنہوں نے حلال حرام حرام کو حرام ان کی طرف بتایا ہے ہمیں تو اللہ نے علماء بھی ایسے دیے ہیں مفتیان بھی ایسے دیے ہیں مسجدیں بھی ایسی دی ہیں میں تو رات بچے آئے تھے وہ یہاں جو ہدایات پڑھتے ہیں میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے یہاں تو برابر تعلیم ہو رہی ہے مدرسے سارے کھلے ہیں ماشاءاللہ تعلیم ہے اور پھر میں نے پوچھا ہدایہ ولن کون پڑھاتا ہے آخرن کون پڑھاتا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے تو انہوں نے اللہ قد الحسنہ اور ساری بتائی میرے دوستو نعمتیں نعمتیں نعمتیں اللہ جتنے تمہارے کمپیوٹر ختم ہو جائیں گے تمہاری جنتیاں ختم ہو جائیں گی اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو گے نہیں من اللہ ایک نبی سراپا رحمت کو بھیج کر کتنا بڑا احسان کیا حیوانیت سے بہمیت سے درندگی سے نکل کر خدائی خلافت کا جوڑا اللہ خدائی رنگ میں رنگنا حضرت نبی الامی اس نبی امی کا دامن تھام لو وہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے کھاؤ کماؤ پیو پہنو شادیا لیکن مقصد تمہارا اللہ کو راضی کرنا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو راضی کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا ہے کہ ان کی چال چلو یا یہ نبی حسب اللہ رومن اتباح کا من المنی پیارے نبی آپ کے لیے اور جو آپ کا دامن تھامے عقیدے میں عبادت میں اخلاق و حادات میں پہننے اوڑھنے معاشرے سماج اور سوسائٹی میں خلوت میں جلوت میں سفر میں حضر میں صحت میں بیماری میں تبنگری میں فاقہ فاقے کی حالت میں جو جتنا آپ کا اتباع کرے گا ان کے اللہ کافی ہے یا نبی حسم اللہ اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسی لیے جو ہمارے مشاہد چشت ہے نا ہمارے مشاہد چشت جو باقاعدہ جن کے ذکر اذکار کی مجلس ہوتی ہے اور بارہ تصویر وہ بیچ بیچ میں کہلواتے ہیں یا باقی یا کافی یا باقی یا کافی یا باقی یا کافی انتل باقی انتل کافی انتل باقی انتل کافی انتل باقی انتل کافی کہلواتے ہیں ایک تیری ذات ہے جو باقی ہے جس کو فنانی کل وجہ یہ ہے لک ڈاؤن پتہ نہیں کیا سمجھا ہے لوگوں نے لاک ڈاؤن کو آخرت اللہ اس کے حکم نبی کا طریقہ اور اصل آخرت اسی لیے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر سے نکلے تو صحابہ بیٹھے تھے اور قرآن کی وعد بتاؤں کہ جنت میں جانے میں صرف مرنے کا انتظار مرے نہیں کہ گئے نہیں امیر المومن ضرور بتائیے فرمایا جو نماز کے بعد آیت السی کا اہتمام کرتا ہے وہ مرتے سیدھا جنت میں جائے گا سیکھنے سکھانے کی اور یاد کرنے کی یہ چیزیں ہیں ارے وہ بتاؤں کہ آدمی ہر وقت فکر میں رہے کہ کہیں کوئی بول کوئی نظر کوئی عمل کوئی خاموش رہنا یا نہ بولنا کہ کوئی چیز اپنی پکڑ کا سبب نہ بن جائے امیر امین ضرور بتائیے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر ایک ذرے کے برابر کی آنکھوں سے سامنے آ جائے گی اب آدمی چوبیس گھنٹے میں کہ بھائی کوئی دیکھے نہ دیکھے سنے نہ سنے علیم خبیر بصیر سمیر کیا بھی جی فکر مند رہے گا وہ کھانا کھا رہا ہو وہ گاہک سے بات کر رہا ہو وہ کسی عہدے پر ہو اور وہ تنہائی میں ہو اور وہ اندھیرے میں ہو جس حال میں ہو وہ دیکھ رہا وہ دیکھ رہا اور اس کا جواب دینا ہے لیکن انسان بیچارہ بہت کمزور ہے ذرا سے متاثر ہو جاتا ہے اس لیے یوں کہتے سب سے زیادہ جس کا اثر آدمی پر پڑتا ہے وہ اس کے ماحول کا اس کے ماحول کا اثر پڑتا ہے اب یہ سردی کا ماحول ہے نا بہت بڑا شوق ان کو سردی نہیں لگے گی اب جو بھی آدم کا بیٹا جو بھی ہوا کی بیٹی جس خاندان کی جس برادری کی جتنے بڑے شوہر کی اور جتنے بڑے باپ کی سردی میں سردی لگے گی گرمی میں گرمی لگے گی پسینے آئیں گے فرمایا جس طرح جسم متاثر ہوتے ہیں سردی گرمی کے ماحول سے اصل تو مسئلہ دل کا ہے روحوں کا ہے یہ اچھے برے ماحول سے ایمان کے ماحول سے دل متاثر ہوتے ہیں کتنے ہیں جو صرف اجتماع میں شرکت کتنے ہیں وہ جو ذرا سا بھائی ان کی بات سنو تو صحیح اور کیا طبیعتوں میں تغیر آیا اور کیسی تبدیلی آئی ساری عمر کے سارے پاپوں کی توبہ اور وہ راتوں کا رونا اور وہ ہچکیاں اور وہ آہیں اور اللہ ماحول اس لیے ہمارا یہ وہ ماحول جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ پاک میں بنایا اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمام ذاتوں کے لیے جو نمونہ ہے وہ حضور پاک سرسم کی ذات ہے اور یہ ساری ذاتیں الگ الگ ہیں ایک ہی گلی میں ایک ہی محلے میں ایک ہی بلڈنگ میں یہ سارے اس نمونے پر آ جائے اس کے لیے مسجد ہے کہ ذاتوں کے لیے حضور کی ذات اور مسجدوں کے لیے حضور کی مسجد اور پھر عجیب بات فرماتے تھے اگر ہماری مسجدیں محنت کے اعتبار سے اخلاص کے اعتبار سے قربانیوں اور تحمل کے اعتبار سے توازو و ابدیت اور خدا کے سامنے پیشانیاں اور ناک رگڑنے کے اعتبار سے ہماری مسجدوں کی جماعتیں ان بنیادوں پر آ جائیں تو جو مدد ہے اللہ کی غیبی اس مسجد والوں کے ساتھ ہوئی تمہارے ساتھ بھی پھر مثال دیتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ یہ تمہارا ریڈیو ہے نا ریڈیو اس میں نمبر ہوتے ہیں مدینہ پاک کی طرح بھی سننی ہے تو اس کا نمبر ہے کہ ٹھیک سوئی اور کانٹا جو ہے وہ اس نمبر پر اب تم چھت پر ہو تم تہخانے میں ہو تم کھیت میں ہو اور تم کہیں ریل میں ہو اس نمبر پر ملا لو مدینے طرح تراوی آ رہی ہے تمہاری مسجد میں نہ نہ مسلے ہیں نہ چتائیاں ہیں لیکن وہ مسجد والے اعمال ہیں وہ ہر آنے والے کے لیے کیا سگے بھائی سے محبت کہ جس نے مدینے کے یہود کو مجبور کیا تھا بھائی ہم نے دیکھ لیا ہم نے دیکھ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے آمال کی طاقت مالی آ حضور نے فرمایا تھا مجھے کیا ہو گیا میں دیکھ رہا ہوں تمہارا وقت تمہارا پیسہ تمہاری صلاحیتیں تو روز تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں سکم میں ہوں جو تمہاری کوہیں پکڑ پکڑ کے یہ تمہارا وقت لگانے کی جگہ نہیں ہے یہاں تمہارا پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے تمہاری یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے سوچ بدل جائے سوچ کہ حضرت کیا سوچ بدل جائے کہ جو سوچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ تو ہر چیز میں نمونہ ہیں جیسے نماز میں روزے میں زکات میں رونے دھونے میں آپ تحجد میں راتوں کو اٹھنے میں نمونہ ہے سوچ ہر ایک کی صلاحیت کسے باشد غلط پر لگنے سے بچے صحیح پر لگے جہنم کی راہ سے بچے جنت کی راہ دنیا میں رہے تو جنت جیسی گھریلو ہے جھکی ہے فاقہ مست ہے لیکن سکون جے جیسے وعدے کیے ہیں کہ جب یہ دو بنیادیں صحیح ہوں گی ایمان اور اعمال تو ہم ان کو انعام میں حیات طیبہ کہ کیا حیات طیبہ کہ سب سے پہلا انعام دلوں میں سکون کی تہیں جمے گی آسمان چرچرا رہا ہے سورج دکھ نہیں رہا ہے برف باری ہو رہی ہے کیا دل ہے کہ تہیں جمی ہوئی ہے دوسرا انعام اعمال کی طرف رغبت نماز پڑھ لوں اشرا پڑھ لوں شرات الحاجہ پڑھ لوں توبہ شرات توبہ پڑھ لوں اللہ سے معافی مانگ لوں قرآن پڑھ لوں اللہ سیرا اس کے پاس ہے قرآن پڑھوں گا اللہ کی طرف ہر وقت افراد تیسرا انعام دعاؤں کی قبولیت کہ پھر ایسوں کی دعائیں قبول اور مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جانتے ہو دعا کیا ہے جانتے ہو دعا کیا ہے دعا اس طاقت کا نام ہے جہاں تمام مادی طاقتیں جواب دے دیتی ہے ہمارے بشکری وہاں سے دعا کی طاقت کا آغاز ہے ابتدا ہے جیسے رات حضرت نے فرمایا تھا دعوت اور دعا دعوت اور دعا ہمارا اصل سرمایہ یہ ہے وائی ناکامی ہم اپنے سرمائی کو بھول اللہ ان کی قبروں کو نور سے فرمائے گھر کے چولہے بج گئے یوسف کی ماں کے زیور میں بھوگل بھوگل میں میں یوسف کی ماں کے زیور جو شیروں کے حساب سے لائی تھی رحیم اللہ رحیم اللہ یوسف کی ماں یہ آٹا منگوایا تھا چاول منگوائے تھے مہمانوں کے لیے ان کا ان کا دینا ہے میرے پاس کچھ ہے نہیں کیا خیال ہے تیرے سے حضرت جی میں آپ کی میرے پاس جو کچھ ہے وہ آپ منزل کا منزل قائم کر کے دکھا دیا کہ تبوک میں جب حضور نے کہا تھا عورتوں نے اپنے سیوا پیش کیے تھے قربان جائیں قبروں کو نور سے پھرے اللہ الحضرات کی کہ اما جی نے اپنا سارا دے دیا کام قربانیوں سے چلے گا اخلاص سے چلے گا ہر طرح کے اغراض سے بالا تر ہو کر اور نفس اور شیطان ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جتنے راستوں سے وہ آتا ہے اسی لیے تلبیس سے علماء نے کتابیں لکھی ہے اور حسن حسین کتابیں لکھی ہے اپنا قلعہ بناؤ اپنی حفاظت کا سامان کرو وہ وہ وہ جس نے وہ تمہارا دشمن ہے قرآن اعلان کر رہا ہے یہاں تک کہ نبیوں کا اجالنا شیابین جن اب مجھے یاد ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہمارے حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک ساتھی ایک صاحب کا خط آیا اس خط میں اتنی کوئی ایک سڑک کا ان پڑھ آدمی بھی جو زبان نہیں بول سکتا وہ اس نے اتنی بھونڈی باتیں لکھی تھی اس میں حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے وہ خط پڑھا رکھا اس سندے کے لیے تشریف لے گئے ملی سلمان جان جی اللہ ان کی مغفرت فرماوے انہوں نے وہ پڑھ لیا حضرت جب تشریف حضرت یہ خط ہے تم نے پڑھ لیا کیوں پڑھا حضرت یہ وجعلنا لكل بين شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم فذرهم تم ان سے کیا لینا پھر اس سے آگے کی بات وہی خط لکھنے والے ایک دن آئے باہر حضرت کے حجرے کے باہر ہیں ملنا چاہ رہے ہیں بڑے حضرت کے زمانے سے ان کو دیکھ کے آئے تھے حضرت اور برابر پہچانتے تھے حضرت کو آئے ہیں ملاقات کرنا چاہتے ہاں ہاں بھائی بلاؤ بلاؤ جلدی بلاؤ وہ اندر آئے تو بولے سلیمان حضرت آپ تشریف رکھے آپ کمزور نہیں بھائی اٹھاؤ ایسے مان کا کیا ہے جیسے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ تمہارا وہ گالیوں سے پڑا ہوا خط میں نے پڑا ہے اخلاق رات میں ایمان اعمال اخلاق ایمان اعمال اخلاق یہ ہمارا سرمایہ ہے پانی پانی ہو گئے جیسے حضرت نانوت نمبر اللہ مرکز ہوں وہ دلی میں وہاں ایک لال قلعے کے پاس ایک جگہ ہے اور وہاں ایک چھوٹی سی مسجد وہاں تو یہ حضرات تھے اور حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے جو متعلق بھائی فلانی مسجد میں فلانی امام صاحب بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے کل تو اپنے جائیں گے وہاں فجر وہاں پڑھیں گے ایک وقت وہ تو ہمارے حضرت کو یوں کہتا ہے کہ ان کے پاس تو ایمان ہے ہی نہیں یہ باتیں ان کے آپس میں ہوئی حضرت نانوتری نبر اللہ مرکزہ پہنچ گئی سب سے پہلے حضرت نانوتری اس مسجد میں ہے نبر اللہ مرکزہ اب وہ امام صاحب نے دیکھا یہ تو کچھ مولوی اور پھر جو غور کر کے دیکھا تھے جن کے لیے میں نے اتنا لمبا فتوا کیے تو ایسے ہیں ایسے ایسے پانی پانی حضرت تمہارا قاسم صاحب نانوتری نبر اللہ مرکز مراطب نے فرمایا میں تو آپ کا بہت ممنون ہوں اور میرے دل میں آپ کی بڑی قدر ہے آپ نے میرے لیکن اتنی شکایت ضرور ہے کہ آپ پہلے تحقیق کر لیتے کہ ہم نبی کے دشمن ہیں یا نبی کے جانسار ہیں وہ پانی پانی ہو گیا اسی لیے رات جو حضرت نے اشارہ کیا تھا نا ہم لوگوں کو ایمان احمال اخلاق ایمان احمال اخلاق یہ ہمیں بنانے یہ تو میں تو تقریر کر رہا ہوں خدا مجھے بھی نصیب فرما دے تقریر اور ہے عمل اور ہے صبح امام صاحب نے پڑھی تھی وہاں ہمارے یہاں لمت تقول رمال اور او ایمان والو اللہ سے ڈرو جو کہتے ہو کرتے کیوں نہیں ہو دعوت دعوت دعوت ہی میں ہر مسئلے کا حل فر فر دے بشر کی دنیا آخر کامیابی وہ دعوت دال این واؤ تا کا نام نہیں ہے وہ تو کھپنے پچنے مرنے مٹنے کا نام دعوت ہے اور اس پر موسم کو مال ہی مناج نہ تمہاری واہ چاہیے نہ تمہاری شاباشی چاہیے نہ تمہارے گیت گانے چاہیے اللہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے اس پر فرماتے تھے مولانا ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک مرتبہ جب ایک مجمع اس انداز کا تیار ہے دل سب کے جڑے ہوئے اپنے سگے بھائی سے زیادہ محبت جیسے حضرت مسلم عمیر رضی اللہ تعالی اس انصاری بھائی سے محبت تھی یہ فضائی کی کتابیں یوں نہیں ہے ہم نے تو بہت پڑھی ہمیں تو یاد ہے ہم نے تو بہت سنی یہ دو زندگی میں جگہ دینے کے لیے بڑے بڑوں کی زندگی کے رخ بدلنے کا سامان ہے فضائل کی کتابوں میں یہ فضائل نماز جس کو میں کہا تھا بارہ ہزار چیزیں اس کو ملخص کر کے بارہ اور اس بارہ میں سے ہر ایک میں تین تین ہر ساتھی کو اپنی نماز اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ اس پر سوچ کلمہ اور نماز کلمہ اور نماز اور کلمے کے لیے یوں فرماتے تھے بہت تعجب کی بات ہے ایک آدمی بیمار ہے ایک آدمی بیمار ہے اور اسے اپنی بیماری کا احساس ہی نہیں ہے تو وہ کیوں جائے گا حکیم ڈاکٹر کے پاس اور اس سے زیادہ خطرناک یہ بیماری ہے اور بیماری بہت جان لیوا ہے لیکن وہ اسی کو صحت سمجھ رہا ہے یہ کہہ کر کے فرماتے تھے ہمارے چھوٹے ہمارے بڑے ہماری عوام ہمارے خواب ای چنیو آ چنو ای چنیو ہو چنو اور عورتیں بھی اور مشرق میں بھی مغرب میں بھی جہاں بھی ہیں ہم سب بیمار ہیں یقین اللہ کی ذات سے ہونے کے یقین میں ہم بیمار ہیں اور ہمیں اس بیماری کا احساس نہیں اسی لیے ہم علاج کی طرف پچاس آدمی بیٹھے ہیں ایک آدمی جا کر کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دے بھائی چلتے ہو کہاں ایمان میں پاور ایمان میں فراست ایمان میں قوت بھرنے کے لیے جیسے ٹیلی فون کو چارجنگ میں لگاتے ہیں ایسے اپنے ایمان ہے کیا سمجھ کے بات کر رہا ہے میں غیر مسلم ہوں جانتے ہو ہمارا خاندان یعنی اس کو یہ سمجھ میں آنا مشکل ہو رہا ہے کہ مجھے ایمان میں چارجنگ کی ضرورت ہے فون کو تو رات کو سوتے وقت بھی چارجنگ میں لگا کے سوتا ہے فرمایا کہ ہم سب سے زیادہ اپنی اس بیماری میں اور پھر فرمایا اس سے زیادہ خطرناک بیماری کو شہد سمجھ رہا ہے وہ ایک بیماری ہوتی ہے نا پھر پاؤں ہاتھی پاؤں ہو جانا ہاتھ پیر بہت کھل جاتے ہیں بڑے اور وہی اس سمجھے کہ اچھا گاما مر گیا ابے نہیں میں ہوں گاما مر گیا گاما میں ہی کہوں گاما میں ہی کہوں کنگ کانگ کیا کہتے اپنے کو ارے ذرا ان فضائل کی کتابوں میں بیٹھ کر حکایت صحابہ فضائل نماز فضائل تبلیغ فضائل ذکر یہ فضائل صدقات ان کتابوں کو تنہائیوں میں پڑھنا اس کو خوب جان سے چننا عمل کی نیت سے پھر پتا چلے گا ایمان کی کس سطح پر ہیں اللہ کے خوف کی اللہ کو راضی کرنے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے دلارے اور تارے بننے کی نبی کے اسلام پر نبی کی سنتوں پر جان و مال لگانے کی جس سطح پر ہیں وہ اپنی ساری کھل جائے گی میرے دوستوں اس لیے کہ کہ سب سے پہلے نیت ہے سب سے پہلے نیت اپنی اصلاح کی کہ اور یہ اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا بہت بڑا کرم فرمایا کہ بگاڑ کے راستے بھی بتلا دیے دیکھو یہ راستہ بگڑ کا ہے یہ المومن لائق اگر جھوٹ بول جھوٹے پر اللہ کی لانت اور سچ بولتے ہو تو اشاد بال امین سچا امانت دار قیامت میں دونوں بتلائے خطرے کے راستہ بھی بتلا دیے اس سے بچنے کا راستہ بھی بتا دیا اسی لیے یہ کہا زہر فی البر والبحر بما کسبت اید الناس یہ جتنا جو کچھ ہو رہا ہے ہوا ہے ہو رہا ہے ہمارے ہی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہمارے ہی اعمال کے بگاڑ کا ہے اللہ پاک یہ کیوں کر رہے ہیں آپ لو جی کہ تمہارے سارے گناہوں کی ساری سزا نہیں ہے اس لیے کہ دنیا میں تو اس کا اس کا تحمل ہی نہیں ہے جہنم کا ایک شام وہ فضائل نماز کہ پھنکار مارے تو قیامت تک گھاس نہیں اگ سکتی وہ وعید ہے وہ قبر وہ اس کی فیج اور وہی قبر کہ اس پر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ گزرے تو ڈاڑی تر ہو جاتی یہ یہ راستہ بھی بتایا وہ راستہ بھی بتایا کہ اب آنکھیں کھولو اتنا پھرا ستل مؤمن وہ ایمان بنا لو کہ کون سے راستے جا رہا ہو عثمانی میں عفان والی صفت آ رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعی کیا وہ راستہ ہر ایک کو اپنی سطح معلوم ہو جائے گی یہ فضائل کی کتابیں یوں نہیں ہیں لیکن وہی بات ہے یہ جتنا جو کچھ ہو رہا سارے گناہوں کی ساری سزا نہیں ہے یہ تو تمہارے بعض گناہوں کی تھوڑی سی سزاؤں کا مزہ چکھا رہا ہوں یہ لک ڈاؤن لک ڈاؤن تو لاک ڈاؤن کہہ دیا نا کاروبار بند پیسہ نہیں ہے تو چبا نہیں سکتے سب نے دیکھا ہے سب نے سنا ہے اور ایک دو کا نہیں ایک جگہ کا نہیں کیا مشرق ہو کیا مغرب کیا شمال ہو کیا جنوب کیا عرب ہو کیا آ اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں اگر وہ واقعہ پڑھتے ہو تو پھر الرب کو اللہ ایک بچے کے دودھ کا انتظام نہیں کر سکا تھا ساری کامنا بیٹھی تھی ہم کو پہچانو ہم کون ہیں اللہ نے وہاں اپنا تعارف کرایا ہے کے راستے سے تعارف کرایا ہے وما امن بلّہ حبیب سے اللہ نے اپنا تعارف کرا ہے سمندر کیا بیچتا ہے پہاڑ کیا کر سکتے ہیں کوئی کیا کر سکتا ہے ایمان کے ایمان کی طاقت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ایمان کی محنت اور محنت کر کے اتنے تھکے اتنے تھکے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہ ہو تو یہ بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں زبان تک ہل نہیں پا رہی ہے وہ دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی جاتی ہے آسمانوں سے فیصلے کرواتی ہے وہ سارے فیصلے قرآن میں مضبوط یہ کہانیاں نہیں ہیں یا یعنی کی داستان نہیں ہے اللہ کے فیصلے دعا کی طاقتوں کا اظہار اسباب اسباب ہیں اسی کو رب مان لیا کلمہ صحیح کرو عقیدہ صحیح کرو کوئی کچھ نہیں کسی سے کچھ نہیں اللہ سب کچھ اللہ ہی سے سب کچھ ایسے یقین کے ساتھ کی پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ جیسے میں نے کہا فضائل میں بارہ چیزیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس نماز میں یہ بات پیدا ہو جائے گی کلمے والا یقین فضائل کے علم فضائل والا علم اس کا دھیان مسائل جیسے رات مولانا فرما ہمارے مذہب میں پوری ہر چیز کے فضائل بھی مسائل بھی نماز کے فضائل بھی نماز کے مسائل بھی کلمے والا یقین فضائل کا علم مسائل کی شکل جو علماء کی شہبت میں سیکھا جاتا ہے ان سے پوچھ پوچھ کے اپنی نمازیں صحیح کی جاتی اور زندگی ہر شہبت اللہ کا دھیان کہ نماز میں کیسے کھڑے ہو فرمایا حضور نے نماز پڑھ کے دکھائی اور فرمایا ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا اور اس کی مشقی ایک صحابی آئے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھاؤ تو کتاب دے دی لو یہ میری نماز وہاں کہا تھا یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں لے بھائی دیکھ وہ نیت باندھنے سے سلام پھیرنے تک پوری نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی نماز اور اتنی شاندار نماز کے بعد وہ بکر صدیق رضی اللہ سے پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھائیے تو نماز کے آخر میں یہ کہہ لینا انی ظلم تو نفسی ظلم کہ ولا یا فردن بھائی وہ صدیقی قیام وہ صدیقی رکو وہ صدیقی سجرا وہ صدیقی قرآن وہ صدیقی استحدال اس کے بعد ہم کیسی مولانا محمد یوسف جی صاحب رحمت اللہ علیہ کے کہ صحابہ نماز کے لیے جب نیت باندھنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو وہ تو یوں سارا سب کچھ اسی بارہ چیزوں میں یہ بھی ہے سارا سب کچھ پیچھے ڈالتے تھے اور ہم نیت باندھتے سارا گھیر گھر کے لاتے ہیں بیوی سے بات بھی کرنی ہے وہ آ رہے ہیں ان سے کہنا بھی ہے وہ وہاں کھڑا ہے اس سے یہ بھی کرنا کلمہ سیکھو نماز سیکھو کلمہ سیکھو نماز سیکھو فرماتے تھے کلمہ میں والا یقین فضائل کا علم مسائل کی شکل اللہ کا دھیان میرا اللہ مجھے دیکھیں کون اللہ وہ اسماء حسنہ کا دھیان کرو وہ رحیم وہ کریم وہ مثال وہ معطی وہ مریض و مدل وہ ساری صفات وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وارے میری قسمت وارے میری شہادت میرا اللہ مجھے جس نے صاف مبارک پانی کو پیشاب بنا دیا جس نے لذیذ کھانے کو پہانا بنا دیا اسی نے تو یہ نماز خراب کی میں نے ہی تو یہ تعلیم اور میں نے ہی تو یہ کام اور میں نے ہی تو اس کام کے تقالوں کو ہاں؟ اتنا سارا کر کے وہ صدیقی نماز کے بعد ہے وہ اللہ ظلم تو نفسی ایسا کش ایسی تعلیم وہ کھجور پہ گزارا وہ آسمان سے ڈول آنا وہ جیل خانوں میں انگور کا ملنا یہ وہ سب بعد میں ہوا ہے وعدے حق ہیں حق ہیں حق ہیں وہ عیدوں کے بارے میں تو اللہ بہت سخی یہ عدم معیشہ جس کو چاہے آزاد دے جس کو چاہے معاف کر دے وعیدوں کے بارے میں یہ ہے اور وعدے وعدے پورے کروں گا کروں گا کروں گا کروں گا اس یقین کے ساتھ کیا فرماتے تھے اگر یہ پانچ باتیں نماز میں زندہ ہو جائے تو آسمان سے کچھ سی طاقتوں کو کھینچ کے زمین پہ لے آئے اس لیے سب سے پہلے مجھے اس یقین کے جس سطح کا ایمان مطلوب ہے وہ نماز جو پڑھ کے نکائی اور پڑھائی اور سکھائی اور جس کی ہم دعوت دے رہے ہیں مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے سیکھنے کی ضرورت دنیا جو چاہے کہتی رہے ہمیں کلمہ بنانا ہے نماز بنانا ہے اللہ کو پہچاننا ہے بحیثیت انسان ہونے بحیثیت اللہ کا بندہ ہونے بحیثیت محمد الرسول اللہ امتی ہونے مجھے یاد آیا اللہ اکبر مدینہ منورہ میں تھے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا عشاء کے بعد روزہ اقدس پر حاضر ہو کر سلام پیش کرتے تھے جب فارغ ہو کر تشریف لائے اس وقت میں مسجد نور کھلی تھی حضرت تشریف لائے وہاں شہر میں کھڑے ہو گئے بہت ٹھنڈا سانس فرمایا جن کو آنکھیں ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں فرمایا بھائی ہم نے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہی نہیں پہلا جملہ یہ تھا اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے پھر فرمایا اوہو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے امت کا نصیبہ ہی سو گیا ہے اور مجھے یاد ہے برسوں برسوں اس کے بعد جب جماعت رخصت فرماتے تھے تو دو دعائیں بہت اہتمام سے اے اللہ ہر طرح کے فتنوں میں ملوث ہونے سے اور کسی فتنے کا ہم سبب بنے اس سے تو ہماری حفاظت کرو اے اللہ امت کے سوئے نصیبے کو جگا دے یہ ہمیں ہمارے بڑے راستے دکھا گئے ہیں وہ اسی لیے کہ آنے جانے کا نام خالی تبلیغ نہیں ہے مجمع اکٹھا ہو جائے بڑا ہوا اور وہ فکریں بدلیں سوچ بدلیں اور اس میں کہ سب سے پہلے اپنی ذات آدمی اپنے کو دیکھے اور وہی جلوت خلوت جو صاحب آئی جو بات اگر حضور پاک رسم کی کوئی بات ناگوار گزری تو وہ بھی کہہ دیا اللہ کے رسول کروں گا تو وہی کلمہ تو آپ کا پڑا ہے اللہ کو مانا اللہ کی مانوں گا نبی کو مانا نبی کی مانوں گا بلا لوں گا ضرور اصحاب صفا کو لیکن یہ تو میں تو اسی کی وجہ سے آیا تھا میرا تو نمبر اخیر میں آئے گا مطلب کیا بنے گا ناگوار کروں گا وہ جو آپ کہیں گے ناگواریوں میں خیر الخیر بالکل ہی وہ شدہ جتنی ناگواریاں اتنی ہی خیر لیکن ہم بودے بہت ہیں کمزور بہت ہیں ذرا سے میں شکوے شکایتیں شروع ہو جاتی ہے اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دیں پھر دکھا دیا ہوا وہی جس کا خطرہ تھا ایک آواز لگائی سارے شاو سپا اور تمہیں پرانے ہو تم ہی جماعت لے کے جاؤ کہتے نا پرانوں کو کہ جماعت کے ساتھ ایسے منجے ہو یا اچھے ساتھی ہو وہ شہر وزا کی ہو یا ملکوں کی ہو ابو ان کو پلاؤ اور وہ سارے ایسے تھے گھر ندر خوب چھٹ کے پیا ہر ایک نے پیالہ دیا کون جی آپ کی ذات اقدس اور آپ کا غلام ابو ہوئے ابو ہوئے پی پیو پیا پیش کیا اور پیو پیا پیش کیا اور پیو پیتے پیتے کہنے لگے اللہ کے رسول اب تو وہ جو اندر گیا نا وہ سب باہر آئے گا اندر کی تو جگہ ہے نہیں کیا بتایا اللہ کو مان اللہ کی مان نبی کے طریقے پر مان نبی کی مان اللہ تجھے آنکھوں سے وہ دکھائیں گے جو ابو ہریرا کو دکھایا تھا ہمارا یقین کمزور ہے اسی لیے دوستو اپنی اصلاح کی نیت ہر عمل میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت اپنی قربانیوں کی مقدار بڑھانا راتوں کا رونا بڑھانا اور سارا سب کچھ کر کے اللہ انی ظلم تو نفسی کیا ہوگا دنیا نے ظلم ملکوں پر قوموں پر زمینوں پر نہ جانے کس نے کس نے میں نے تو ظلم جایا ہے اس دعوت و تبلیغ پر مجھے معاف کر دے یہ ہمارا ہر ساتھی پرانے ہیں ہر ساتھی تنہائی میں اپنے کو اس کا ظالم سمجھ کے تنہائی میں رو رہا ہو پھر یہ یہ اللہ کو اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے کہ اللہ پاک نظام عالم میں تبدیلی لاتے ہیں بڑے بڑے واقعات قرآن کے جتنے واقعات ہیں جب قربانیوں کی اس سطح کو قربانیاں پہنچتی ہے دعاؤں کی وہ سطح بنتی ہے آنسو کی لڑی بنتی ہے اور اندر سے جیسے ڈیکچی میں پک رہا ہو کھٹکھٹ کھٹکھٹ کھٹکھٹ کی آواز بنتی ہے نبی کتاب داری میں تو پھر وہ تمام رکاوٹوں کو اللہ اپنی قدرت سے دور کر کے وہ انعامات کا اپنی قدرت کا مظاہرہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے اس کی ہر بات قیامت تک بولے گی اس کا انعام بھی اس کے وعدے بھی اس کی وعیدیں بھی ہمیں تمہیں وعیدوں سے ڈرتے ہوئے خدا کا خوف پیدا کرتے ہوئے اپنی آخرت کا دھیان look down look down look down اپنی خبر دیکھ اپنی آخرت دیکھ اپنی سکرات دیکھ سب سے پہلے ہم اپنے اور یہ اللہ نے حضرت جی فرماتے تھے جب کچھ ایک مجمع ایسا تیار ہوتا ہے ہر طرح کے اغراض سے بالا تر اپنے پاس جو کچھ اشارہ لگا رہے ہیں نظر صرف اللہ کی قدرت پر ہے ایسوں سے اللہ مقامی کام کو جمواتے ہیں پھر مقامی کام کی مثال فرمائی جیسے باغ کا کنواں کنواں ہے پانی ہے لیکن باغ میں جتنی قسم کی ہے وہ سبزیاں ہیں غلے ہیں پھل ہیں پھول ہیں میوے ہیں سب کو پانی اس مقامی کام جتنا جاندار اور مضبوط ہوگا اتنا ہی سچائی ہوگی اور اتنے ہی باہر کے تقاضے اور اسی پر یاد کرو سرکار کی تشریف اور اسے پہلے کے چھ سال کی تاریخ کو چار سمتوں میں اللہ ایک ہے یہ بولنے والا کوئی نہیں تھا لیکن اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے توحید توحید و رسالت کی دعوت نمازیں دعائیں لوگوں کی جھیلنا برداشت کرنا اپنا سارا سب کچھ لگانا وہ دکھایا وہ دکھایا کیا مشرق ہو کیا مغرب کیا شمال ہو کیا جنوب قرآن زندہ ہو رہا ہے تاجروں میں کاشکاروں میں مزدوروں میں گھر کی عورتوں میں وہ اپنی اپنے جیورات کی زکات دے رہی یہ شادیوں والوں میں شادی کا دن ہے نہ جانے لوگ کیا کرتے ہیں لیکن اس کی شادی میں قرآن زندہ ہو رہا ہے میرے بزرگوں اس ساری محنت کا نام سارا غلط جس جس شعبے میں ہے سارا غلط آدمی کی پرسنل آدمی کی اپنی ذاتی زندگی گھریلو کاروباری گلی کچا شہر ملک عالم پورے میں جس شعبے میں جتنا غلط ہے وہ سارا صحیح سے بدل جائے اللہ راضی ہو جائے ہر ایک کی دنیا آخرت بن جائے اس محنت کا نام دعوت و تبلیغ ہے اور اس کی ذمہ داری ہر فرد امت پر نبی کی میراث میں ہے اب فرماؤ کون کون تیار ہوں